مولا رسول سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کے ساتھ جا کر نماز جنازہ پڑھے اسے ایک قیرات اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے دو قیرات اجر ملتا ہے کسی نے کہا دو قیراتوں سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا قیرات بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے حدیث نمبر اکتیس سو سینتیس مسند احمد